حضرت جبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے بارے میں اختلاف کیا کسی نے کہا کہ میں تو اتنی اتنی دفعہ سر کو دھوتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر صرف تین چلو پانی بہاتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اکاون